بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگ کے تھرڈ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا میں وہاں سے ہی آج پک اپ کروں گا ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کر رہے تھے اس ایگزامپل کے اندر ہم ایک انٹرپٹ سروس روٹین کو انووک کر رہے تھے یہ جو یہ انٹرپٹ سروس روٹین یوز ہو رہی تھی کسی بھی ایک فائل کا سائز گیٹ کرنے کے لیے ہم نے انٹرپٹ سروس روٹین کی بات کی ہے ہم اسی سلائڈ کو پھر سے ایک دفعہ پھر سے دیکھتے ہیں انٹرپٹ سروس روٹین 21 تھی اس کی سروس 42 اس کے اندر ان پٹ پیرامیٹرس کے اندر اے ایل کے اندر موو ٹیکنیک پلیس کر رہے تھے بی ایکس کے اندر file handle C X D X کے اندر نمبر آف بائٹس جو اس نے موو کرنے ہیں اور اے ایچ کے اندر سروس نمبر آنا تھا اور جب سروس ریٹرن ہونی تھی ریٹرن ہونے کے اوپر نمبر آف بائٹ جتنے ایکچولی موو ہوئے ہیں وہ ڈی ایکس اے ایکس کے اندر آنے تھے اس سروس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ایک فائل کا سائز گیٹ کرنے کے لیے جب آپ نے فائل کا سائز گیٹ کرنا ہے تو آپ نے فائل کو اوپن کرنے کے بعد موو کرنا ہے pointer zero bytes with respect slide کے اندر آپ وہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو موو کرنا پڑے گا pointer with respect to end of file zero bytes جب پوائنٹر اینڈ آف فائل پہ پہنچ جائے گا تو ایکچولی کتنے بائٹس پوائنٹر موو ہوگا ایکچولی جو فائل کا سائز ہے اتنے بائٹس پوائنٹر موو ہوگا جو کہ آپ کو ڈی ایکس اے ایکس کے اندر ریٹرن ہوگا اور ڈی ایکس اے ایکس کے اندر جو ویلو ریٹرن ہوئی ہے وہ ایک کوئی ڈبل ورڈ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے پروگرام میں ایز فائل سائز اب آئے ہم وہ پروگرام پروگرام دیکھتے ہیں جس کی مدد سے ہم اس سروس کو یوز کرتے ہوئے فائل کا سائز گیٹ کر سکتے ہیں آپ نیکسٹ سلائیڈ میں وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے ویریس ہیڈر فائلس کو انکلوڈ کیا ہیڈر فائلس کو انکلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک فائل اوپن کی ہے سے A B C dot text اور اس کو ریڈ اونلی موڈ میں اوپن uh, کیا ہے چاہے تو آپ اس کو رائٹ موڈ میں اوپن کر لیں ریڈ رائٹ موڈ میں اوپن کر لیں آپ کی مرضی ہے اور جب یہ فائل اوپن ہو رہی ہے تو ہینڈل ریٹرن کر رہی ہے ایک ویریبل ہینڈل کے اندر یہ انٹیجر ٹائپ کا ایک ویریبل ہے اس کے اندر فائل ہینڈل ریٹرن ہو رہا ہے جب فائل اوپن ہوگی تو آف کورس فائل کا جو پوائنٹر ہے وہ start of the file begin of file پر پوائنٹ کر رہا ہے اب آپ نے فائل پوائنٹر کو موو کر کے اینڈ پہ لے کے جانا ہے اور موو کرنا ہے end end of of file file پہ ود ریسپیکٹ ٹو آپ نے موو کرنا ہے زیرو بائٹس اس کے لیے جو ہینڈل ہے جو انٹرپٹ کی ریکوائرمنٹ ہے انٹرپٹ سروس روٹین کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق جو فائل ہینڈل ہے اس کو بی ایکس رجسٹر کے اندر پلیس کیا جائے گا اے ایچ کے اندر سروس نمبر آئے گا اے ایل کے اندر موو ٹیکنیک آئے گی سی ایکس ڈی ایکس کے اندر نمبر آف بائٹس جو آپ نے موو کرنے ہیں کیونکہ number of byte zero move کرنے ہم نے with respect to end of file تو سی ایکس ڈی ایکس کے اندر زیرو پلیس کیا جائے گا اس کے بعد آپ اس سروس کو کال کر سکتے ہیں انٹ ایٹی سکس کا اگین ہم فنکشن یوز کر رہے ہیں اس کو سروس نمبر ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں انٹراپ نمبر ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں ٹوینٹی ون اور ریگس کا اسٹرکچر اس کے اندر پاس کر رہے ہیں اور ریٹرن ہونے پہ بھی جو ویلوز آ رہی ہیں وہ ریگس کے اسٹرکچر کے اندر ہی آ رہی ہیں تھرڈ پیرامیٹر کے اندر جو ویلوز ریٹرن ہو رہی ہیں وہ بھی ریگس کے اسٹرکچر کے اندر ہی ریٹرن ہو رہی ہیں اور ریگس کا ریفرنس پاس کیا گیا تاکہ اس کی چینج ہو سکیں ود ان دا پروسیجر اب آپ نے جس طرح کے انٹرپٹ سروس روٹین کی ڈسکرپشن کے اندر دیکھا تھا جو ویلوز ریٹرن ہوتی ہیں وہ D X A X register کے اندر ریٹرن ہوتی ہیں ڈی ایکس کے اندر اس کا ہائر ورڈ ہوتا ہے اور اے ایکس کے اندر اس کا لوور ورڈ ہوتا ہے ہم ایک اور ویریبل یوز کر رہے ہیں سائز کا ویریبل سائز ایک لانگ اینٹ ہے اس ویریبل کے اندر ہم اس ہائر ورڈ اور لوور ورڈ کو اسٹور کریں گے تاکہ سائز ایز سچ آپ کو فائل سائز ریٹرن کرے اس کے لیے ہم نے کیا کیا اس کے لیے ہم نے سائز سائز سائز سائز کو کا ریفرنس لیا ہے ہے ہے یعنی کہ کیا چیز ریٹرن ریٹرن کر کر رہا رہا ایک ایڈریس اس ویریبل کا ایڈریس ریٹرن کر رہا ہے اب اس ایڈریس کو جو کہ ایک پوائنٹر ہے اس کو ہم ٹائپ کاسٹ کر رہے ہیں as an integer pointer long and pointer کے طور پہ ٹائپ کاسٹ نہیں کر رہے بلکہ ایک شارٹ پوائنٹر کے طور پہ ٹائپ کاسٹ کر رہے ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ سائز کس کو پوائنٹ کر رہا ہے سائز سائز ایک ایک انٹیجر انٹیجر کو کو پوائنٹ پوائنٹ کر کر رہا رہا ہے ہے اور اس انٹیجر پہ پڑی ہوئی ویلو کے لیے آپ نے اس ایکسپریشن کے اسٹارٹ میں اسٹارک لگایا یہ شو کر رہا ہے کہ اس ایڈریس کے اوپر پڑا ہوا جو انٹ ہے ہم اس کو ریفر کر رہے ہیں اس ایڈریس پہ پڑا ہوا انٹیجر ٹو بائٹس کا جو انٹیجر ہے اس کو ریفر کر رہے ہیں تو اس ایڈریس پہ جو ٹو بائٹس کا انٹیجر پڑا ہوا ہے اس کے اندر ہم اے ایکس کی ویلو کو لوڈ کر رہے ہیں سملرلی اسی ایڈریس سے جو نیکسٹ ایڈریس ہے یعنی کہ ایمپرسینٹ سائز سے جو نیکسٹ انٹیجر کا ایڈریس ہے ایمپرسینٹ سائز کو ہم نے ٹائپ کاسٹ کیا ایز انٹیجر پوائنٹر اور پھر انٹیجر پوائنٹر کے طور پہ ٹائپ کاسٹ کرنے کے بعد اس کی ویلو کے اندر ہم نے ون ایڈ کیا ہے یعنی کہ یہ سائز جس انٹیجر پوائنٹر سائز جس انٹیجر کو پوائنٹ کر رہا ہے اسے نیکسٹ انٹیجر کا ایڈریس بن جاتا ہے سی لینگویج کے مطابق اور اس نیکسٹ انٹیجر کے پوائنٹر کو پھر اگین اس کے اسٹارٹ میں ہم نے اسٹارک دیا ویلو کو ریفر کرنے کے لیے اور اس ویلو کے اندر آپ نے ڈی ایکس کی ویلو پلیس کر دیا تو اس طرح سے ہائر ورڈ جو کہ ٹو بائٹس بعد میں آتا ہے یعنی کہ اگر ایک لانگ انٹ میموری کے اندر اسٹور ہوا ہوا ہے تو فرسٹ ٹو بائٹس اس کا لوور ورڈ ہے اور نیکسٹ ٹو بائٹس اس کا ہائر ورڈ ہے تو لوور ورڈ کے اندر آپ نے اے ایکس کو موو کر دیا اور ہائر ورڈ کے اندر آپ نے ڈی ایکس کو موو کر دیا اس طرح سے سائز جو ویریبل ہے جو ایک لانگ انٹیجر ہے اس کے اندر پورا ڈبل ورڈ پلیس ہو گیا اب اس ڈبل ورڈ کی ویلو کو آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں پرنٹ ایف کے فنکشن کے تھرو یا کوئی اور فنکشن آپ یوز کرنا چاہیں اس کے تھرو ڈسپلے کر سکتے ہیں جب یہ سائز ڈسپلے ہوگا تو وہ ایکچولی آپ کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے فائل اوپن کی ہوئی تھی A B C dot T X T اس فائل کا سائز ہوگا اور اس کے بعد آپ فائل کو کلوز کریں گے یہ ایک ایگزامپل تھی جس کے اندر کہ ہم نے ڈاس کی سروس یوز کی ہے اس ڈاس کی سروس کو ہم نے یوز کیا ہے فائل کا سائز گیٹ کرنے کے لیے پچھلی ایگزامپل سے اس کو اس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلی ایگزامپل کے اندر کوئی یوزفل ویلو ریٹرن نہیں ہو رہی تھی یہ ایگزامپل آپ کو صرف اس لیے بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی ویلو ریٹرن ہو رہی ہے تو اس ویلو کو آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کیس کے اندر ڈی ایکس اور اے ایکس کے اندر ایک سرٹن ویلو ریٹرن ہو رہی ہے جو کہ ایک ڈبل ورڈ ہے جو کہ فائل کا سائز ہے اور اس ویلو کو آپ گیٹ کر کے اپنے پروگرام کے اندر جس طرح چاہیں یوز کر سکتے ہیں ابھی جتنی ہم نے ایگزامپلس ڈسکس کی ہیں وہ تمام ڈاس کی ایگزامپلس ہیں جس کے اندر ڈاس کی سروسز یوز کی گئی ہیں اسی طرح آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک تھری لیئر ماڈل ہے جس کے جس کو فالو کر سکتا ہے کوئی system programmer three layer model کے اندر آپ کو ایک بایوس کی لیئر بتائی تھی اسی طرح سے بایوس کی بھی کئی انٹرپٹ سروس روٹینز ایگزٹ کرتی ہیں اب ہم نیکسٹ ایگزامپل کے اندر ایک اور انٹرپٹ سروس روٹین ڈسکس کریں گے جو کہ بایوس کی سروس ہے بایوس کئی سروسز پرووائڈ کرتا ہے ہر ڈیوائس کے لیے وہ ایک ڈفرنٹ سروس پرووائڈ کر رہا ہوں جس طرح فار ایگزامپل مانیٹر کے اوپر پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کرنے کے لیے وہ سروس ٹین ہیگز پرووائڈ کرتا ہے ڈیسک کے اوپر پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کرنے کے لیے انٹرپٹ تھرٹین ہیگز ہے اسی طرح سے میمری اور پورٹس وغیرہ کے فنکشنس کے لیے 15 اور 16 ہیگز کی سروسز ہیں اس طرح ویریئس انٹرپٹس بایوس پرووائڈ کر رہا ہے فار ایچ ڈیوائس ہر ڈیوائس کے لیے مے بی ایک ڈفرنٹ سروس پرووائڈ کرے گا ہم ایک ایگزامپل جس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ مانیٹر کی ایک سروس ہے 10 ہیگز انٹرپٹ 10 ہیگز کی ایک سروس ہے یہ سروس یوز ہو سکتی ہے کرسر کا سائز کم یا زیادہ کرنے کے لیے یا کرسر کو مے بی غائب کرنے کے لیے اس پرٹیکولر اگزامپل کے اندر میں آپ کی اپلیکیشن کے اندر آپ کو کبھی ضرورت ہو کہ کسر شو نہ ہو کسر کو آپ بالکل وینش کرنا چاہتے ہیں تو کسر کو وینش کرنے کے لیے آپ یہ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں آپ سلائڈ میں دیکھتے ہیں اس انٹرپٹ کی ڈسکرپشن اس سروس کی ڈسکرپشن اس کے لیے انٹرپٹ سروس روٹین یوز ہوگی انٹرپٹ نمبر ٹین ہیگز اور service number zero one interrupt service routine کو کال کرنے سے پہلے جو پیرامیٹر پاس کرنے ہیں تھرو اس کے اندر اے ایچ کے اندر آپ ویلو پاس کریں گے ون جو کہ آف کورس سروس نمبر ہے سی ایچ کے اندر بگننگ اسکین لائن اور سی ایل کے اندر ending scan line scan line آپ کو پتا ہے جو بھی مانیٹر ہے مانیٹر کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے by means of scan lines یعنی کہ مانیٹر کے اوپر جو آپ کو امیج نظر آ رہا ہے that is number of scan lines جو کہ آپ کو شو ہو رہی ہیں تو یہ وہی اسکین لائنس ہیں اگر آپ کرسر چاہتے ہیں کہ دو اسکین لائنس کا شو ہو تو بگننگ اسکین لائن کو زیرو کر دیں اور اینڈنگ اسکین لائن کو ٹو کر دیں یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ فائیو اسکین لائنس کا شو ہو تو بگننگ اسکین لائن کو آپ زیرو کر دیں اور اینڈنگ اسکین لائن کو فائیو کر دیں اس طرح سے کرسر کا سائز کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کرسر کو غائب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اینڈنگ اسکین لائن اگر lesser than beginning scan line ہے تو اس کے اس کے اندر کرسر غائب ہو جائے گا یعنی کہ اگر اینڈنگ اسکین لائن زیرو ہے اور بگننگ اسکین لائن ون ہے تو اس کے اندر کرسر شو نہیں ہوگا جب یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرے گی تو آپ کو کوئی بھی ویلڈ ویلو ریٹرن نہیں کرے گی یعنی کہ ویلوز ان چینجڈ رہیں گی آئیے اب ایک پروگرام دیکھتے ہیں جس کے اندر ہم اس سروس کو یوز کریں گے کرسر کو غائب کرنے کے لیے کرسر کو وینش کرنے کے لیے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک اسٹرنگ لی ہے اگین ایٹی بائٹس کی اسٹرنگ لی ہے اور یونین ریگس کا اگین یوز کر رہے ہیں آپ اس کا ایک انسٹنٹ ریگس کے نام سے آپ نے ڈکلیئر کیا اس کی فیلڈ اے ایچ کے اندر آپ نے ون پلیس کیا ہے سی ایچ یعنی کہ بگننگ اسکین لائن جو ہے وہ آپ نے ون پلیس کی ہے اور اینڈنگ زیرو ہے یعنی کہ اینڈنگ جو ہے that is lesser than the beginning scan line اب اس کیس کے اندر جب آپ اس سروس کو کال کرتے ہیں انٹ سکس کی مدد سے آپ نے انٹرپ نمبر پاس کیا ہے ریفرنس پاس کیا ہے ریگز اسٹرکچر کا ریگز یونین کا رادر آپ نے ریفرنس پاس کیا ہے ان پٹ میں بھی اور آؤٹ پٹ میں بھی آؤٹ پٹ اس کیس میں میٹر نہیں کر رہی کیونکہ کوئی خاص ویلیو یہ ریٹرن نہیں کر رہا کوئی یوزفل ویلیو یہ انٹرپ سروس روٹین ریٹرن نہیں کر رہی جب یہ انٹرپ سروس روٹین انووک ہوگی تو اس کے ریزلٹ میں کرسر غائب ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں ایک گیٹ ایس کا فنکشن یوز کیا گیا یہ گیٹ ایس کا فنکشن ایک اسٹرنگ ان پٹ لے گا جب آپ گیٹس کے فنکشن کے تھرو اسٹرنگ ان پٹ دے رہے ہوں گے تو ویسے عام طور پہ آپ کو کرسر نظر آتا ہے لیکن اس کیس کے اندر آپ کو کرسر نظر نہیں آئے گا کرسر وینش ہو جائے گا اس طرح سے آپ کوئی بھی اپنی اپلیکیشن جس کے اندر آپ کرسر کو شو نہیں کرنا چاہتے اس کیس کے اندر آپ یہ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں کرسر کو غائب کرنے کے لیے ہم جب بات کرتے ہیں انٹرپٹ سروس روٹینس کی تو ان کو آپ اپنے لائبریری فنکشنس کے اندر یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ جس طرح آپ کی کوئی سی پروگرامنگ لینگویج ہے یا کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج ہے اس کے اندر جتنے بھی لائبریری فنکشنز ہیں وہ کسی نہ کسی انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کر رہے ہیں عام طور پہ وہ لائبریری فنکشن کوئی input output operation perform کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ انپٹ آؤٹ پٹ آپریشن کیسے پرفارم کر رہے ہیں وہ کسی انٹرپٹ سروس روٹین کے تھرو پرفارم کر رہے ہیں میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ ڈاس کی اور بایوس کی ڈاکومینٹیشن کے تھرو جائیں اور دیکھیں گے ڈاس آپ کو کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتا ہے بایوس آپ کو کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہیں اور پھر آپ ایز این ایکسرسائز ان سروسز کو جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے تھرو ان کو کال کر کے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ سروسز آپ کو کیا input output operation perform کر کے دے رہی ہیں ہر سروس آپ کو کوئی چھوٹا موٹا input output operation perform کر کے دے رہی ہوتی ہے آپ سی کے فنکشنز دیکھیں جیسے فار ایگزامپل گیٹ سی ہے یا پٹ سی ہے یا گیٹ سی ایچ ہے یا پٹ سی ایچ ہے یا ریڈ ہے رائٹ ہے یہ تمام جو فنکشنز ہیں یہ بیسکلی کیا کر رہے ہیں یہ کسی ایک انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کر رہے ہیں جس طرح ہم نے ابھی بات کی تھی کہ آپ پوائنٹر کی پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں انٹرپٹ اور اس کی سروس کو کال کر کے تو یہ انٹرپٹ ٹوینٹی ون ہیگس اور اس کی سروس فورٹی ٹو ہیگس کیا کر رہی ہے فائل پوائنٹر کو چینج کر رہی ہے سی پروگرام کے اندر آپ نے یہ کام کرنا ہو تو آپ کیسے کرتے ہیں آپ سی کو یوز کرتے ہیں تو سی کا فنکشن انفیکٹ اسی سروس کو کال کر رہا ہوگا اسی طرح یہ صرف سیکھ کے فنکشن کے لیے نہیں ہے یہ صرف جتنے بھی لائبریری فنکشن ہیں جتنے بھی ان پٹ آؤٹ پٹ فنکشن ہیں تمام کے لیے یہ چیز ٹرو ہے کہ وہ کسی نہ کسی انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کر کے یہ آپریشن پرفارم کر رہی ہیں اگر آپ سی لینگویج کے اندر اپنا کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن اپنا کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ فنکشن بنانا چاہتے ہیں تو اس فنکشن کے لیے آپ ان میں سے کسی ایک انٹرپٹ سروس روٹین کو یا number of interrupt service routines کو چوز کریں گے جن کی مدد سے وہ آپ ان پٹ آؤٹ پٹ فنکشن بنا سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی انٹرپٹ سروس روٹین لکھنی ہے تو اس انٹرپٹ سروس روٹین کو لکھنے کے لیے آپ کو کیا کیا میئرز لینے پڑیں گے اور اس کو کیسے کریکٹلی آپ لکھ سکتے ہیں ہم اس چیز کی ڈسکشن کرتے ہیں ایکسپیریمنٹلی ہم ایک انٹرپٹ یوز کرتے ہیں انٹرپٹ سکسٹی فائیو ایکس ہم اس انٹرپٹ کو کیوں یوز کر رہے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو ڈاس نے یوز کرنی تھی لیکن ڈاس اس ڈاس کے پاس اس کا کوئی یوز نہیں ہے یعنی کہ یہ انٹرپٹ ایز سچ یوز نہیں ہو رہی کوئی بھی پروگرام یا ڈیوائس ڈرائیور uh, اس انٹرپٹ سروس روٹین کو یوز نہیں کر رہا انٹرپٹ سکسٹی فائیو کا جو ویکٹر ہے وہاں پہ عام طور پہ زیروز پڑے ہوں گے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ انٹرپٹ سروس روٹین کوئی بھی یوز نہیں کر رہا کہ ہم اسی انٹرپٹ سروس روٹین کو یوز کریں گے اور پھر ایک انٹرپٹ کو لکھنے کے لیے آپ کو دو اور کانسیپٹ سمجھنے ضروری ہیں ایک کانسیپٹ ہے گیٹ فیکٹر کا اور ایک کانسیپٹ ہے سیٹ فیکٹر کا ویکٹر آپ کو پتا ہے کہ انٹرپٹ سروس روٹین کا ایڈریس ہوتا ہے فار ایڈریس ہوتا ہے یہ کہاں پہ پڑا ہوتا ہے یہ آئی وی ٹی کے اندر پڑا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس انٹرپٹ نمبر ہے تو انٹرپٹ نمبر کی مدد سے آپ ویکٹر کا ایڈریس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ویکٹر کی ویلو نہیں ویکٹر کا ایڈریس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر دیکھا تھا کہ آپ کے پاس اگر ایڈریس اگر انٹرپٹ کا نمبر ہے سے انٹرپٹ نمبر 10 ہے تو اس کے ویکٹر کا ایڈریس کیا ہوگا ten multiplied by four forty hex forty hex offset اور zero segment zero colon forty کے اوپر انٹرپٹ ٹین ہیگس کا ویکٹر پڑا ہوا ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس انٹرپٹ ہو اس کے جو انٹرپٹ نمبر ہے اس کو آپ فور سے ملٹیپلائی کریں آپ کے پاس آف سیٹ کی ویلو آ جائے گی اور سیگمنٹ آپ نے ہمیشہ اس کے لیے زیرو یوز کرنا ہے تو اسی طرح سے انٹرپٹ سکسٹی فائیو ہیگس کا ویکٹر کہاں پہ پڑا ہوگا یہ بھی آئی وی ٹی میں کہیں پڑا ہوگا آئی وی ٹی میں کس ایڈریس پہ sixty five hex multiplied by four offset and zero segment کو یوز کرتے ہوئے جو آپ کے پاس ایڈریس آتا ہے اس ایڈریس کے اوپر انٹرپٹ سکسٹی فائیو ہیگس کا ویکٹر پلیسڈ ہوگا اس ویکٹر کے اندر کیا کانٹینٹس ہیں اس ویکٹر کے اندر ویسے تو انٹرپٹ سکسٹی فائیو ہیگس کا ایڈریس ہونا چاہیے لیکن کیونکہ انٹرپٹ سکسٹی فائیو ہیگس کو کوئی کوئی نہیں یوز کر رہا یہ والا ایک ویکٹر ایم ٹی ہے خالی ہے اس کو کوئی نہیں یوز کر رہا تو ادھر عام طور پہ زیروز پڑے ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ویکٹر گیٹ کرنا ہے تو ویکٹر گیٹ کیسے کرتے ہیں سی کے اندر ویکٹر گیٹ کرنے کے لیے ایک فنکشن اویلیبل ہے گیٹ ویکٹر اس کی مدد سے آپ ویکٹر کی ویلو کو گیٹ کر سکتے ہیں جب آپ ویکٹر کی ویلو کو گیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سلائڈ کے اندر جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک انٹرپٹ کا ویکٹر سلائڈ کے اندر شو ہو رہا ہے اس ویکٹر کے فرسٹ ٹو بائٹس کے اوپر انٹرپٹ سروس روٹین کا آف سیٹ ایڈریس پڑا ہوا ہے اور نیکسٹ ٹو بائٹس کے اوپر اس کا سیگمنٹ ایڈریس پڑا ہوا ہے یہ ٹوٹل فور بائٹس کا ایڈریس ہے جس کو کہ ہم فار ایڈریس بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ اس ویکٹر کو گیٹ کر رہے ہیں تو آپ بیسیکلی اس فار ایڈریس کو ریڈ کر کے اپنے کسی ویریبل کے اندر اسٹور کر رہے ہیں ایسا ویریبل جس کے اندر کے ایڈریس کو اسٹور کیا جاتا ہے اس کو پوائنٹر کہا جاتا ہے اور اس کیس میں کیونکہ یہ جو ایڈریس وہ اسٹور کر رہا ہے وہ نیئر نہیں ہے وہ فار ہے تو اس کیس کے اندر وہ فار پوائنٹر کہلائے گا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو ویکٹر کے کانٹینٹس جو ہیں اس کو موو کرنا پڑے گا انٹو ا ٹائپ ویریئبل اب اس کے لیے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اگر انٹرپٹ سروس روٹین کا آپ نے ایک ٹائپ ویریبل ڈکلیئر کرنا ہے تو اس پوائنٹ ویریبل کو کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں سب سے پہلے میں پوائنٹرس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا اس کے لیے ہم انٹیچر پوائنٹر سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں آپ نیکسٹ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر ایک انٹیجر ڈکلیئر کیا ہوا ہے جے اور ایک ٹو انٹیجر ڈکلیئر کیا ہوا ہے پی پی سیلف کیا چیز ہولڈ کرتا ہے جس طرح اس کیس کے اندر پی کو ہم سرٹن ویلو اسائن کر رہے ہیں جب اس کو ایک ویلو اسائن کر رہے ہیں تو یہ in fact as an address assign ہو رہا ہے اور اس ایڈریس پہ کیا ویلو پڑی ہوئی ہے وہ اسٹیرک پی سے آپ ریفر کر سکتے ہیں یا پھر اسٹیرک پی پہ اس ایڈریس پہ پڑی ہوئی ویلو کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اسٹائر پی کے اندر ہم ایک ویلو سائن کر رہے ہیں تو اس طرح سے ٹو ایڈریس کے اوپر جو ویلو پڑی ہوگی وہ چینج ہو جائے گی جبکہ ایک انٹیچر کو جب آپ نے ڈکلیئر کیا ہے ایک سمپل انٹیچر کو جب ڈکلیئر کیا ہے تو اس کا جو نام ہے وہ اس کے ریفرنس کے طور پہ ہی یوز ہو رہا ہے یعنی کہ جے جے کو ہم نے کوئی ویلو اسائن کی ہے تو وہ ویلو اس کو ڈائریکٹلی اسائن ہو جائے گی جبکہ اگر آپ نے ایک پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہوگا تو جب اس کا نام اسپیسیفائی کرتے ہیں تو نام اسپیسیفائی کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ایڈریس اسٹور ہونا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور جب اسٹیرک بھی اس ایڈریس وہ ایڈریس جس ویلو کو پوائنٹ کر رہا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں سیم کیس اپلائی ہوگا انٹرپٹ ٹائپ پوائنٹرس پہ بھی جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ انٹرپٹ ایک طرح کا پروسیجر ہے لیکن اس کے اندر سرٹن ڈفرینس ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ان ڈفرینس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن لاجیکلی ایز این ایبسٹریکشن وہ ایک پروسیجر کی طرح ہی ہے اگر آپ نے انٹرپٹ کا ایک پروسیجر لکھنا ہے تو اس کے لیے سی لینگویج آپ کو ایک انٹرپٹ کا کی ورڈ پرووائڈ کرتی ہے جس طرح سے آپ نیکسٹ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والی سلائڈ کے اندر بھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ آپ اس کی ورڈ کو یوز کرتے ہوئے ایک انٹرپٹ کا پروسیجر بنا سکتے ہیں ابھی فرسٹلی میں آپ کو جسٹ سمپل پروسیجر کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ سمپل پروسیجر کا اگر آپ نے ایک ڈکلیئر کرنا ہے تو کیسے ڈکلیئر کریں گے سلائڈ دیکھتے ہیں ہم اس سلائڈ کے اندر ایک فنکشن ڈکلیئر ہوا ہوا ہے مائی فنکشن کے نام سے پھر آپ ایک اور اس کے اندر ویریبل دیکھ سکتے ہیں ڈکلیئر ہوا ہوا ہے فنکشن پی ٹی آر کے نام سے فنکشن پوائنٹر کے نام سے دیکھنے والے کو لگتا ہے شاید یہ کوئی پروسیجر ڈکلیئر ہوا ہوا ہے لیکن اس کو ہم ایز اے ویریبل کے طور پہ ٹریٹ کریں گے فنکشن پی ٹی آر جو ہے یہ ایک ویریبل ہے اور یہ ویریبل کس چیز کو پوائنٹ کر سکتا ہے ایک پروسیجر کو پوائنٹ کر سکتا ہے یعنی کہ یہ پوائنٹ پروسیجر ہے اس کے اندر آپ پروسیجر کا ایڈریس اسٹور کر سکتے ہیں جیسے ہم نے آلریڈی پہلے ایک فنکشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے مائی فنکشن مائی فنکشن کا اگر آپ نے ایڈریس گیٹ کرنا ہے جس طرح سے اریز کا ایڈریس آپ گیٹ کرتے ہیں سی کے اندر بائی نیم اسی طرح سے مائی فنکشن کا ایڈریس کریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ریز جیسے آپ نے اگر ایک ریڈ ڈکلیئر کیا تو اس کے ساتھ آپ کو ایم پرسینٹ ریفرنس لگانے کی ضرورت نہیں ہے بتانے کے لیے کہ اس کا ریفرنس آپ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اس کا نام ہی اس کا ایڈریس ہے اسی طرح سے پروسیجر فنکشنس کے کیس کے اندر بھی فنکشنس کا نام جو ہے وہی اس کا ایڈریس ہے تو اس variable function P T R کے اندر ہم نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر اس فنکشن پی ٹی آر کے اندر ویلو اسٹور کر رہے ہیں ایڈریس اسٹور کر رہے ہیں آف مائی فنکشن تو فنکشن پی ٹی آر کے اندر مائی فنکشن کا ایڈریس آ گیا function P T R my function کو اب پوائنٹ کر رہا ہے اور جو value function P T R point کر رہا ہے اس کو آپ asterisk function P T R سے ریفر کر سکتے ہیں نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں asterisk function P T R کی مدد سے آپ اس فنکشن کو انووک کر رہے ہیں اور جب مائی فنکشن کی مدد سے کر رہے ہیں تب بھی سیم پروسیجر انووک ہوگا دونوں کیسز کے اندر سیم پروسیجر انووک ہو رہا ہے مائی فنکشن ایز سچ خود سے ایک پروسیجر کا نام جب آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں تو اس پروسیجر کو آپ ڈائریکٹلی کال کر رہے ہیں فنکشن پی ٹی آر کے اندر سرٹن ان ڈائریکشن ہے کہ فنکشن پی ٹی آر کے اندر ایڈریس پڑا ہوا ہے اس ایڈریس کو پوائنٹ کرنے والی چیز asterisk function P T R بن جاتی ہے وہ کس چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے ایک پروسیجر کو پوائنٹ کر رہا ہے تو اس پروسیجر کو ہم asterisk function P T R اور پیرنتھیس کی مدد سے جس طرح سے آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں سلائڈ کے اندر اس طرح سے ہم اس فنکشن کو کال کر سکتے ہیں یہ تو بات ہوئی سمپل فنکشن پوائنٹرس کی اسی طرح انٹرپٹ فنکشن پوائنٹرز بھی ایگزٹ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں انٹرپٹ فنکشن پوائنٹرس کی نیکسٹ سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے اس ایگزامپل کے اندر ایک انٹ پی ٹی آر نام کا ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا جس طرح پریویس ایگزامپل کے اندر ہم نے فنکشن پی ٹی آر کا نام کا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا تھا اسی طرح سے اس کیس کے اندر انٹ پی ٹی آر نام کا ویریبل ڈکلیئر کیا ہوا ہے یہ ٹو ا فنکشن ہی ہے لیکن کس طرح کا function interrupt type function void کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرپٹ لکھا ہوا ہے یہ شو کرتا ہے کہ یہ انٹرپٹ ٹائپ کا فنکشن ہے کوئی فنکشن بھی آپ جس طرح ڈکلیئر کرتے ہیں اگر وائڈ کے بعد انٹرپٹ لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ انٹرپٹ ٹائپ کا فنکشن ہے انٹرپٹ ٹائپ کے فنکشن اور ایک عام فنکشن میں وہی ڈفرینس ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اگر وہ فنکشن فار فنکشن ہے تو جسٹ سی ایس اور آئی پی کی ویلو پوش ہوتی ہے اگر انٹرپٹ ٹائپ کا فنکشن ہے تو ساتھ ساتھ فلیکس بھی پش ہوگی جب انٹرپٹ کو انووک کیا جائے گا یا جب اس فنکشن کو انووک کیا جائے گا تو یہ میجر ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے پروگرامنگ لینگویج کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ انٹرپٹ ٹائپ کا پروسیجر ہے اس لیے اس کے اسٹارٹ میں آپ کو انٹرپٹ اسپیسیفائی کرنا پڑ رہا ہے تو انٹ پی ٹی آر ایک pointer to an interrupt type procedure ہے اب نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم گیٹ ویکٹر کا فنکشن یوز کر رہے ہیں گیٹ ویکٹر کے پیرامیٹرز کے اندر آپ کو انٹرپٹ نمبر اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اس پرٹیکولر کیس کے اندر ہم نے انٹرپٹ نمبر ایٹ اسپیسیفائی کیا ہوا گیٹ ویکٹر کا فنکشن کیا کرے گا کہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کے اندر پہ جو فار ایڈریس پڑا ہوا ہے انٹرپٹ ایٹ کے ویکٹر کے اندر جو فار ایڈریس پڑا ہوا ہے یعنی کہ انٹرپٹ ایٹ کے ویکٹر کے کانٹینٹس ان کو ریٹرن کرے گا اور وہ کانٹینٹس کس کے اندر اسٹور ہو جائیں گے انٹ پی ٹی آر کے اندر اسٹور ہو جائیں گے یعنی کہ انٹرپٹ ایٹ کا ویکٹر میموری میں کس لوکیشن پہ ہے زیرو سیگمنٹ اور offset eight into four اس ایڈریس کے اوپر ایک فار پوائنٹر پڑا ہوا ہے اس فار پوائنٹر کے جو کانٹینٹس ہیں جس کو کہ ہم ویکٹر کہہ رہے ہیں اس فار پوائنٹر کے جو کانٹینٹس ہیں اس کو یہ گیٹ ویکٹر کا فنکشن ریٹرن کرے گا اور وہ contents int P T R کے ویریبل کے اندر ہم ٹیمپرریلی اسٹور کر رہے ہیں انڈ پی ٹی آر کا ویریبل کس طرح کا ویریبل ہے یہ انٹرپٹ پروسیجر کو پوائنٹ کرنے والا ویریبل ہے ایسا پوائنٹر ہے جو کہ ایک انٹرپٹ ٹائپ فنکشن کو پوائنٹ کر سکتا ہے اب اس انٹ پی ٹی آر کی ویلو کو یوز کرتے ہوئے آپ اس انٹرپٹ کو انووک کر سکتے ہیں انٹرپٹ کو کیسے انووک کیا ہے آپ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ int P T R pointer to a function ہے pointer to an interrupt type function ہے اس کے شروع میں اسٹیرک لگا دیا اور پیرنتھس اسپیسیفائی کر دیں اس طرح سے جب اسٹیرک لگا رہے ہیں تو ہم اس کے کانٹینٹس کو پوائنٹ کر رہے ہیں کانٹینٹس کو ریفر کر رہے ہیں اور کانٹینٹس جو ہیں وہ کیا چیز ہے وہ پروسیجر ہے اس پروسیجر کو ہم نے اس کیس کے اندر انووک کر لیا تو اس طرح سے جس طرح سے پریویس کیس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ایک عام فنکشن کو انووک کیا ہے تھرو اٹس پوائنٹر اس کیس کے اندر ہم انٹرپٹ کو بھی انووک کر سکتے ہیں تھرو اٹس پوائنٹر یہ تو کیس تھا آف گیٹ ویکٹر ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے کسی بھی ایک انٹر سکتے ہیں تھرو گیٹ ویکٹر فنکشن اور گیٹ کرنے کے بعد ہم اس ویلو کو کس طرح سے ایک پوائنٹر کے اندر اسٹور کر سکتے ہیں اس پوائنٹر کی کیا ٹائپ ہونی چاہیے اور اس پوائنٹر کی مدد سے اس پروسیجر کو ہم کس طرح سے انووک کر سکتے ہیں اب ہم ایک اور اسی طرح کا بلکہ اس کا ریورس آپریشن جو کہ کہلاتا ہے سیٹ ویکٹر اس کی بات کرتے ہیں جب ہم سیٹ ویکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی انٹرپٹ ویکٹر کی ہم ویلو کو چینج کر رہے ہیں جہاں پہ سیٹ کا ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ویلو چینج کی جا رہی ہے اور جہاں پہ گیٹ کا ورڈ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ویلو ریڈ کی جا رہی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انٹرپٹ کے ویکٹر کو کس طرح سے سیٹ کیا جا سکتا ہے نیکسٹ سلائیڈ ہم دیکھتے ہیں اس نیکسٹ سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹ کرنے کا فرسٹلی کیا مطلب ہے کوئی ایک انٹرپٹ ہے یہاں پہ آپ کو میموری میپ نظر آ رہا ہے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کا اس کے اندر کوئی ایک انٹرپٹ انٹرپٹ ہے ایک سرٹن ہے اس کا ویکٹر کو شو کیا جا رہا ہے ویکٹر کے اندر first two bytes offset ہے اور نیکسٹ ٹو بائٹس سیگمنٹ ہے جب سیٹ کرنے کا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک فار ایڈریس ہم اس کے ویکٹر کے اوپر پلیس کر رہے ہیں یعنی کہ جو پریویس کانٹینٹس ہیں وہ اوور رائٹ ہو جائیں گے اور جو بھی آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں وہ اس ویکٹر کے کانٹینٹس بن جائے گا فار ایگزامپل ایک آپ کوئی فنکشن بناتے ہیں اس فنکشن کا فار ایڈریس لیتے ہیں اور اس فنکشن کے فار ایڈریس کو آپ اس ویکٹر کے جب بھی یہ انٹرپٹ انوک کی جائے گی تو جو آپ نے فنکشن بنایا تھا جس کا فار ایڈریس اس ویکٹر کے اندر پلیس کر دیا تھا وہ فنکشن انوک ہوگا کیونکہ جب ہم نے انٹرپٹس کے میکنیزم کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے بات کی تھی کہ انٹرپٹ کو جب انووک کیا جاتا ہے تو انٹرپٹ کا نمبر اسپیسیفائی کیا جاتا ہے لیکن اس کا ایڈریس اس کو کہاں سے ملتا ہے آئی وی ٹی میں سے ملتا ہے لیکن اس کیس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں اس کیس کے اندر ہم اس کے ایڈریس کے ساتھ ٹیمپر کر رہے ہیں ایڈریس کو ہم نے چینج کر دیا پہلے وہ ایک انٹرپٹ سروس روٹین کو پوائنٹ کر رہا تھا اب ہم نے اس کے اندر اپنے کسی پروسیجر کا ایڈریس پلیس کر دیا اپنے کسی فنکشن کا ایڈریس پلیس کر دیا اب وہ ہمارے کسی فنکشن کو پوائنٹ کر رہا ہے اب اس صورت کے اندر جب بھی انٹرپٹ کو انوو کیا جائے گا تو ہمارا فنکشن کال ہوگا رادر دین کہ original interrupt service routine call ہو ہمارا فنکشن کال ہوگا کیونکہ آئی وی ٹی کے اندر پریویس جو انٹرپٹ سروس روٹین ہے اس کا ایڈریس نہیں پڑا ہوا ہمارے اس نئے فنکشن کا ایڈریس پڑا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پروگرامیٹکلی ہم کس طرح سے کسی بھی انٹرپٹ کے ویکٹر کو سیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بھی اگر ویکٹر کو آپ نے سیٹ کرنا ہے اس کی ویلو کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے پروگرامیٹیکلی تو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے فرسٹلی آپ کو اپنا ایک پروسیجر بنانا پڑے گا اور اس پروسیجر کا جو بھی ایڈریس ایڈریس کو آپ کو اس ویکٹر کے اوپر پلیس کرنا پڑے گا اس ویکٹر کے اوپر اس ایڈریس کو پلیس کرنے کے لیے سی لینگویج کے اندر آلریڈی ایک فنکشن اویلیبل ہے سیٹ ویکٹر کا اس سیٹ ویکٹر کے فنکشن کو آپ یوز کر سکتے ہیں سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں سلائڈ کے اندر ایک پروسیجر ڈکلیئر کیا گیا ہے نیو اینٹ کے نام کا جس طرح میں نے بات کی ہے کہ پروسیجر کا جو نام ہے وہی اس کا ایڈریس ہے جس طرح سے اریز کا جو نام ہوتا ہے وہی اس کا ایڈریس کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے پروگرامس کے اندر تو اس کیس کے اندر نیو اینٹ نام کا ہم نے ایک پروسیجر ڈکلیئر کیا ہے انٹرپٹ پروسیجر ہے اور اس کا نام نیو اینٹ یہی اس کے ایڈریس کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سیٹ ویکٹر کے اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے یوز کیا سیٹ ویکٹر کے اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم انٹرپٹ نمبر اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ انٹرپٹ ایٹ اور سات پروسیجر کا نام اسپیسیفائی کر رہے ہیں اب اس کیس کے اندر کیا ہوگا کہ نیو اینڈ پروسیجر کا جو ایڈریس ہے واٹ ایور جو بھی ایڈریس ہے اس ایڈریس کو کیلکولیٹ کرنا کمپائلر کا کام ہے جو یا لوڈر کا کام ہے جو بھی اس کا ایڈریس ہے وہ لوڈر وہ ایڈریس انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کی انٹ ایٹ کے ویکٹر کے اوپر پلیس کر دیا جائے گا یعنی کہ انٹرپٹ ایٹ کا ویکٹر اوور رائٹ ہو جائے گا اس کی پریویس ویلو اوور رائٹ ہو گئی ہے اور اب نیو انٹ کا ایڈریس ادھر رائٹ کر دیا گیا اب اس صورت کے اندر جب بھی انٹرپٹ ایٹ اکر ہوگی تو نیو انٹ کا فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا جو previously interrupt service routine execute ہو رہی تھی وہ نہیں ایگزیکیوٹ ہو رہی بلکہ نیو انٹ کا فنکشن ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے دوسری میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ انٹرپٹ سکسٹی فائیو ہیکس جو ہے یہ ایک ایسی انٹرپٹ ہے جو کہ عام طور پہ کوئی input output operation perform کر کے نہیں دیتی ڈاس اس کو نہیں یوز کر رہا اس کا جو ویکٹر ہے وہ ایم ٹی پڑا ہوا ہے وہ کہیں بھی یوز نہیں کیا جا رہا اب اسی کو ہم تختہ مشق بناتے ہیں اور اس انٹرپٹ سکسٹی فائیو کے ویکٹر کو یوز کرتے ہوئے ایک پروگرام بناتے ہیں جس سے کہ آپ کی مزید انٹرپٹ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ انکریز ہو سکتی ہے اب نیکسٹ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں کے اندر کیا کیا گیا ہے ایک اسٹرنگ ڈکلیئر کیا ہے ایس ٹی کے نام سے اس کو ہیلو ورلڈ کے ساتھ انیشلائز کیا ہے پھر ایک اور ویریبل ڈکلیئر کیا گیا ہے اولڈ اینڈ سکسٹی فائیو کے نام کا یہ ویریبل کیا چیز ہے یہ pointer to an interrupt type procedure ہے اولڈ کا variable pointer to an interrupt type procedure ہے جس کو ہم آگے چل کے یوز کریں گے اس پروگرام کے اندر سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں کہ انٹرپٹ سکسٹی فائیو کہ ویکٹر کے اوپر جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو گیٹ کر رہے ہیں گیٹ ویکٹر کے فنکشن کے تھرو کہ ویکٹر کی ویلو کو گیٹ کر رہے ہیں اور جو ویلو گیٹ ہوئی ہے اس کو اولڈ اینڈ سکسٹی فائیو کے اندر ہم نے اسٹور کر لیا ہے یعنی کہ اس pointer old and sixty five جو کہ ایک انٹرپٹ پوائنٹر ہے اس کے اندر ہم نے اس کو اسٹور کر لیا ویسے اس پروگرام کو اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن ادھر آپ کو صرف یہ شو کرنے کے لیے ادھر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی انٹرپٹ کا ویکٹر گیٹ کرنا ہے تو کس طرح سے گیٹ کریں گے تو انٹرپٹ کا ہم نے ویکٹر گیٹ کیا انٹرپٹ 65 کا ویکٹر گیٹ کیا جہاں پہ مے بی زیروز پڑے ہوئے ہیں اس کو ہم نے اولڈ 65 فائیو ویریبل کے اندر اسٹور کر دیا نیکسٹ پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ویکٹر کو ہم کیسے سیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے سیٹ ویکٹر کا فنکشن یوز کیا جا رہا ہے سیٹ ویکٹر کے فنکشن کے اندر آپ نے انٹرپٹ نمبر 65 فائیو کیا ہے اور جو ایڈریس اسپیسیفائی کیا ہے وہ نیو انٹ سکسٹی فائیو ہے نیو انٹ سکسٹی فائیو آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام کے اندر ہی ایک پروسیجر ڈکلیئر کیا گیا ایک فنکشن ڈکلیئر کیا گیا اور نیو انٹ سکسٹی فائیو اس فنکشن کا نام ہے تو ادھر نام کو ہم ایڈریس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں یہ نام ہم نے ادھر سیٹ ویکٹر کے فنکشن کے اندر اسپیسیفائی کیا ہے سیٹ ویکٹر کا فنکشن کیا کرے گا نیو انٹ کا نیو انٹ سکسٹی فائیو کا جو بھی فارڈ ایڈریس ہے اس فارڈ ایڈریس کو انٹرپٹ سکسٹی فائیو ہیگس کے ویکٹر کے اوپر رائٹ کر دے گا سیٹ ویکٹر ہونے کے بعد انٹرپٹ 65 کے ویکٹر کے اوپر کس کا ایڈریس آ گیا نیو انٹ 65 کا آ گیا اگر کوئی انٹرپٹ 65 کو انووک کرتا ہے تو انووک کرنے پہ کیا چیز انووک ہوگی نیو انٹ کا فنکشن انووک ہوگا نیو انٹ 65 کا فنکشن انووک ہوگا اس کے اندر جو بھی کوڈ لکھی ہوئی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی اب اسی پروگرام کے اندر نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر جسٹ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں جنریٹ انٹرپٹ کی مدد سے 65 فائیو کی انٹرپٹ جنریٹ کر رہے ہیں پھر اگین یہ کر رہے ہیں اور اگین تینوں اسٹیٹمنٹس کے اندر ہم انٹرپٹ 65 کے کو انووک کر رہے ہیں اب جب انٹرپٹ 65 کو انووک کیا جائے گا تو انفیکٹ کون سا پروسیجر ایگزیکیوٹ ہوگا اصل 65 ایگزیکیوٹ ہوگی یا new int 65 five of course کیونکہ ہم نے اس کے ویکٹر کو سیٹ کر دیا اس لیے نیو انٹ 65 نے انووک ہونا ہے نیو اینٹ سکسٹی فائیو جب انوک ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں نیو اینٹ سکسٹی فائیو کے اندر ہم نے کیا آپریشن پرفارم کیا نیو اینٹ سکسٹی فائیو کے اندر ہم ایچ کے اندر ویلو موو کر رہے ہیں زیرو نائن اور ہم ہماری اسٹرینگ جو کہ ایک گلوبل ویریبل کے طور پہ یوز کی جا رہی ہے یہاں پہ اس اسٹرینگ کا offset address S T کا offset address D X کے اندر موو کر رہے ہیں اس کو ٹائپ کاسٹ کر کے ایز اے انسائن یہ کام کرنے کے بعد انٹرپ ٹوینٹی ون ہیگس کو کیا یہ آلریڈی ہم پریویس ایگزامپل کے اندر کر چکے ہیں اس طرح سے جب کیا تھا تو اسٹرنگ پرنٹ ہو گئی تھی تو اس کیس کے اندر بھی آف کورس اسٹرنگ پرنٹ ہو جائے گی یعنی کہ جب انٹرپ سکسٹی فائیو ہیگز انوک ہوگی تو وہ ہیلو ورلڈ کی اسٹرنگ کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دے گی اب اس پروگرام کے اندر ہم نے تین دفعہ اس انٹرپ کو کیا تو ہیلو ورلڈ کی اسٹرنگ اس پروگرام کے ریزلٹ کے طور پہ آپ کو اسکرین کے اوپر تین دفعہ ڈسپلے ہوتی ہوئی نظر آئے گی انٹرپٹ جنریٹ بھی کر لی انٹرپٹ کے ویکٹر کو ہم نے چینج بھی کر دیا اب اگر ہم واپس انٹرپٹ کے ویکٹر کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں آل دو انٹرپٹ سکسٹی فائیو ہیگس کے ویکٹر کو ریسٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی اور انٹرپٹ ہوتی جو کہ مور امپارٹینٹ انٹرپٹ ہے اس کے ویکٹر کو ریسٹور کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کیس میں انٹرپٹ سکسٹی فائیو ہیگس کے ویکٹر کو ریسٹور کرنے کی کیوں نہیں ضرورت کیونکہ انٹرپٹ سکسٹی فائیو کو یوزفلی استعمال نہیں کیا جا رہا وہ ایسے ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر ہے ریزروڈ ہے کوئی اس کا پرپز فل میننگ نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کوڈ کے اندر صرف میں آپ کو یہ شو کر رہا ہوں کہ اگر ویکٹر کو واپس ریسٹور کرنا ہے تو کیسے ریسٹور کریں گے ہم نے اس کا پریویس جو اصل ایڈریس تھا اس کو سیو کر لیا ہے اس سیوڈ ایڈریس کو ہم واپس انٹرپٹ 65 کے ہیگس کے ویکٹر فائیو ہیگس کے ویکٹر کے اوپر ریسٹور کر رہے ہیں سیٹ ویکٹر کا فنکشن یوز کرتے ہوئے اولڈ انٹ 65 کے اندر جو ویلو پڑی ہوئی تھی وہ واپس سیٹ ویکٹر کے through interrupt sixty five hex کے ویکٹر کے اوپر اس پروگرام کے اندر دیکھا ہے کہ ہم نے ایک انٹرپٹ کے ویکٹر کو ٹیمپر کیا ہے اس کو گیٹ بھی کیا ہے اس کو سیٹ بھی کیا ہے اور اپنے پروسیجر کا ایڈریس وہاں پہ پلیس کر کے جب انٹرپٹ کو انووک کیا ہے تو ہمارا اپنا پروسیجر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے لیکن ہم نے پریویس کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ انٹرپٹ عام طور پہ پروگرام کا پارٹ نہیں ہوتی لیکن اس پروگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک یہ پروگرام ایگزیکیوٹ کر رہا ہے تب تک اگر انٹرپٹ 65 فائیو ایکس کو آپ انووک کریں گے تو آپ کا پروسیجر ایگزیکیوٹ ہوگا اگر پروگرام کی ایگزیکیوشن ختم ہونے کے بعد انٹرپٹ 65 فائیو ایکس کے ویکٹر کو انووک کریں گے تو شاید کوئی ان وانٹیڈ ریزلٹس آئیں انڈسکرائبیبل ریزلٹس آئیں جو کہ آپ انکسپیکٹڈ ریزلٹس آئیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی انٹرپٹ سروس روٹین ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پروگرام کا پارٹ ہو یہ ایک جرنلائزڈ انٹرپٹ سروس روٹین ہونی چاہیے میموری میں کہیں ریزائڈ کرنی چاہیے اور پاسبلٹی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی دوسرا پروگرام اس انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کر سکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انٹرپٹ سروس روٹین میموری کے اندر آل دا ٹائم ریزیڈنٹ رہے تو اس کے لیے آپ کو میموری ریزیڈنٹ پروگرامز بنانے پڑیں گے جس کو کہ ٹی ایس آر پروگرام کہتے ہیں terminate and stay resident program آپ terminate and stay resident program کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے بھی سی آپ کو سرٹن فنکشنز پرووائڈ کر رہی ہے جس میں سے ایک فنکشن ہے کیپ کا فنکشن آپ نے سی لینگویج کے اندر ایگزٹ کا فنکشن تو پڑھا ہی ہوگا ایگزٹ کا فنکشن کیا کرتا ہے کہ پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے اور اس کے لیے جو میموری ایلوکیٹ ہوئی ہوئی ہے وہ ڈی ایلوکیٹ ہو جاتی ہے جبکہ کیپ جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہی کام کرتا ہے کہ پروگرام کی ایگزیکشن کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے ایگزیکشن واپس آپریٹنگ سسٹم کے پاس چلی جاتی ہے واپس شیل کے پاس چلی جاتی ہے لیکن جو پروگرام کے لیے میموری ایلوکیٹ کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ڈی ایلوکیٹ نہیں ہوتی ان کیس آف کیپ تو آئیے اب نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم کیپ کو ڈسکس کرتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ کیپ کے فنکشن کو دیکھ سکتے ہیں کیپ کے فنکشن کے دو پیرامیٹرز ہیں جس طرح ایگزٹ کا فنکشن ہے ایگزٹ کے فنکشن کے اندر ایک پیرامیٹر ہوتا ہے اور اس پیرامیٹر کے اندر ریٹرن کوڈ ہوتی ہے کہ جو ٹرمینیشن ہو رہی ہے وہ نارمل ہو رہی ہے یا اب نارمل ہو رہی ہے اس کے اکارڈنگلی ایک ریٹرن کوڈ پاس کیا جاتا ہے عام طور پہ زیرو پاس کیا جاتا ہے کیپ کے کیس کے اندر بھی جو پہلا پیرامیٹر ہے جو دوسرا پیرامیٹر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پروگرام کے لیے کتنی میموری ریزرو کرنی ہے ایگزٹ کے کیس کے اندر پروگرام فلی ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ساری میموری ڈی ایلوکیٹ ہو جاتی ہے لیکن کیب کے کیس کے اندر میموری کچھ ریزرو رکھی جا سکتی ہے کتنی رکھنی ہے وہ آپ سیکنڈ پیرامیٹر کے اندر اسپیسیفائی کریں گے اس ایگزامپل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہنڈریڈ اسپیسیفائی کیے کہ ہنڈریڈ یونٹس آف میموری جو ہے پروگرام کے لیے ریزرو کرنی ہے اب یہ یونٹ کیا ہے یہ ایک بائٹ یا دو بائٹ نہیں ہے یہ ایک پیراگراف ہے یعنی کہ hundred paragraphs of memory program کے لیے ریزروڈ رہیں گے اور ایک پیراگراف ڈاس کے اندر سکسٹین سکسٹین بائٹس کا ہوتا ہے اور اس اس پرٹیکولر کیس کے کے اندر پروگرام لیے ہنڈریڈ بائٹس میمری کے اندر ریزروڈ رہیں گے اس طرح سے کیپ کا فنکشن کام کرتا ہے اگر کسی بھی پروگرام کو آپ کیپ کے فنکشن سے ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو پروگرام کی ایگزیکشن ختم ہو جائے گی لیکن مے بی پروگرام کی میمری جو ہے وہ میمری پروگرام جو ہے میمری کے اندر ریزائڈ کرے آئیے اب اسی جو ہم نے پریویسلی ڈسکس کی ہے آف سکسٹی فائیو اسی کو تھوڑا سا مزید ماڈیفائی کرتے ہیں اور انٹرپٹ سکسٹی فائیو ہیگس کو ہی یوز کرتے ہوئے ایک terminate and stay resident program keep کا فنکشن یوز کرتے ہوئے بناتے ہیں یہ terminate and stay resident program memory کے اندر ریزائڈ کرے گا جس کی وجہ سے انٹرپٹ سروس روٹین میمری کے اندر ریزائڈ کرے گی اور پھر کوئی بھی دوسرا پروگرام اس انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کر سکتا ہے اور کال کر کے اگر جو بھی اس کا wanted input output operation ہے اس کو پرفارم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے تو آئیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں یہ والا جو پروگرام ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ ایک terminate and stay resident program ہے یعنی کہ جب اس پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا تو یہ پھر بھی میموری کے اندر رہے گا اور سرٹن اماؤنٹ آف میموری یہ آکوپائی کرے گا پھر اور جب یہ میموری کے اندر ریزیڈنٹ ہے اس سچویشن کے اندر دوسرے جو پروگرامز ہیں وہ بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے سامنے پرومٹ آ جائے گی لیکن پروگرام پھر بھی میموری کے اندر ریزائڈ کر رہا ہے اور اس سچویشن کے اندر اگر کوئی دوسرا پروگرام رن کرتے ہیں آپ پرومٹ کے اوپر آ کے کوئی دوسرا پروگرام رن کرتے ہیں اور وہ program interrupt sixty five hex کو کال کرتا ہے تو انٹرپٹ سکسٹی فائیو جو کہ آلریڈی اس پروگرام کے اندر ریزیڈنٹ ہے وہ انووک ہوگی ٹھیک ہے original interrupt sixty five invoke نہیں ہوگی بلکہ وہ انٹرپٹ سکسٹی فائیو انووک ہوگی جو کہ پروگرام کے اندر ریزیڈنٹ ہے یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اس terminate and stay resident program کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی ایگزیکیوشن ٹرمینیٹ ہو گئی ہے لیکن پھر بھی یہ میموری کے اندر ریزیڈنٹ ہے آپ کو کہیں یہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا ایسج نظر نہیں آ رہا اس کی پریزنس آپ کو کہیں فیل نہیں ہو رہی لیکن میمری کے اندر پھر بھی یہ ریزیڈنٹ ہے ایگزیکشن کسی دوسرے پروگرام پہ چلی گئی ہے یا واپس شیل کے پاس چلی گئی ہے ایگزیکشن اس پروگرام کے پاس نہیں ہے لیکن اس پروگرام کے جو کانٹینٹس ہیں اس پروگرام کی جو میمری ہے وہ ابھی بھی ریزائڈ کر رہی ہے آئیے سلائڈ کے اندر اس پروگرام کو ڈسکس کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسی طرح ہی بایوس ڈاٹ ایچ اور ڈاس ڈاٹ ایچ کو انکلوڈ کیا ہے کیونکہ اس کے اندر پروٹوٹائپس ہیں of get vector and set vector اور کیپ کے اس کے اندر ہم نے ایک اسٹرنگ ڈکلیئر کی ہے اسی نامس کی اسی ویلو سے انیشلائز کیا ہے ہیلو ورلڈ اور اس کو ٹرمینیٹ کیا ہے ڈالر کی مدد سے ایک انٹرپٹ پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہے اولڈ انٹ سکسٹی فائیو کے نام کا اور ایک پروسیجر لکھا ہے نیو اینڈ سکسٹی فائیو کے نام کا اور اس کا پروٹوٹائپ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس پروگرام کے اندر پروگرام بہت سمپل ہے اس کے اندر سمپلی ہم نے کیا کیا ہے کہ اولڈ اینڈ سکسٹی فائیو کا ویکٹر گیٹ کیا ہے اور گیٹ کر کے اس کو اولڈ کے اندر اسٹور کر لیا اولڈ اینڈ سکسٹی فائیو کے ویریبل کے اندر اسٹور کر لیا یعنی کہ انٹرپٹ سکسٹی فائیو کا ویکٹر گیٹ کیا ہے گیٹ ویکٹر کے فنکشن کے تھرو اور اس کو ایک انٹرپٹ پوائنٹر جو کہ ہم آلریڈی ڈکلیئر کر چکے ہیں اولڈ اینڈ سکسٹی فائیو اس کے اندر اسٹور کر لیا ہے اور نیکسٹ اسٹیپ کے اندر بھی ہم نے پہلے کام یہ کیا ہوا ہے فیملیئر ہوں گے آپ اس سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نیو اینڈ سکسٹی فائیو آپ کا ایک پروگرام کا اپنا پروسیجر ہے اس پروسیجر کا ایڈریس انٹرپٹ سکسٹی فائیو کے ویکٹر کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ جب بھی انٹرپٹ سکسٹی فائیو کو انوک کیا جائے گا تو نیو انٹ سکسٹی فائیو ہوگا اور جو تھرڈ اسٹیٹمنٹ ہے اس تھرڈ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم اس پروگرام کو ریزیڈینٹ کر رہے ہیں کیپ کا فنکشن اس پروگرام کو ٹرمینیٹ کرے گا اگر کیپ کے بعد ہم نے کچھ تو نہ ہوتے کیونکہ کیپ بالکل ایگزٹ کی طرح ورک کر رہا ہے کہ پروگرام کی ایگزیکشن یہاں پہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی لیکن exactly ایگزٹ کی طرح ورک نہیں کر رہا کیونکہ پروگرام کے لیے جو میموری ایلوکیٹ ہوئی ہے اس میں سے تھاؤزینڈ پیراگرافس اس پروگرام کے لیے ریزروڈ رہیں گے تھاؤزینڈ پیراگرافس کا اس سچویشن کے اندر مطلب بنتا ہے سکسٹین تھاؤزینڈ بائٹس کیونکہ ایک پیراگراف سکسٹین بائٹس کا ہے تو اس پروگرام کے لیے سکسٹین تھاؤزینڈ بائٹس میموری کے اندر ریزرو ہو جائیں گے اور نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا انٹرپ ٹائپ پروسیجر ہے new int sixty five interrupt type function ہے نیو انٹ سکسٹی فائیو اس کے اندر ہم وہی کام کر رہے ہیں اے ایچ کے اندر نائن موو کیا ہے ڈی ایکس کے اندر کا آف سیٹ ڈریس موو کیا ہے اور انٹرپ 21 کو کال کیا ہے یعنی کہ اسٹرنگ کو اسٹرنگ ایس ٹی کو پرنٹ کرنے کے لیے جب انٹرپٹ یہ والا فنکشن کال ہوگا تو ہیلو ورلڈ کی اسٹرنگ پرنٹ ہو جائے گی اب اس پروگرام کو جب آپ ایک دفعہ رن کریں گے آپ کے سامنے کوئی آؤٹ پٹ نہیں آئے گی یہ پروگرام جسٹ میموری کے اندر ریزیڈینٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ پروگرام کو کمپائل کریں اس کی ایگزی فائل بنا لیں اور واپس ڈاس پراؤنڈ پہ آ کے اپنا جو بھی کمپائلر کا پروگرام ہے بولنڈ سی ہے یا واٹ ایور کوئی بھی سی کا جو بھی کمپائلر ہے اس سے باہر آ کے آپ اس ایگزی فائل کو ران کریں جب ایگزی فائل کو ران کریں گے تو پروگرام سمپلی ٹرمینیٹ ہو جائے گا آپ کے سامنے کوئی آؤٹ پٹ نہیں آئے گی آپ کچھ آؤٹ پٹ شو کرنے کے لیے ہمیں ایک اور پروگرام لکھنا پڑے گا نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس ریزیڈنٹ پروگرام کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کسی دوسرے پروگرام کی مدد سے نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ایک چھوٹا سا پروگرام ہے اس نے صرف اتنا کرنا ہے کہ انٹرپٹ 65 فائیو کو انووک کرنا ہے انٹرپٹ 65 فائیو کو جب وہ انووک کرے گا تو in fact new int sixty five ہوگا new int sixty five already memory کے اندر ریزائڈ کر رہا ہوگا کیونکہ پریویس پروگرام اگر میموری کے اندر ریزیڈنٹ ہو گیا ہے تو نیو انٹ سکسٹی فائیو کا فنکشن اس کا پارٹ ہے وہ میموری کے اندر ریزائڈ کر رہا ہے اور نیو اینڈ سکسٹی فائیو کا جو ایڈریس ہے یہی انٹرپٹ سکسٹی فائیو کے ویکٹر کے اوپر رائٹ ہوا ہوا ہے تو اب اگر کسی دوسرے پروگرام سے ہم انٹرپٹ سکسٹی فائیو کو کال کر دیں گے تو انٹرپٹ سکسٹی فائیو کے ویکٹر کے اوپر نیو اینڈ سکسٹی فائیو کا ایڈریس ہے اور نیو اینڈ سکسٹی فائیو ہوگا جو کہ ایک اسٹرنگ کو پرنٹ کر رہا ہے تو آئیے یہ چھوٹا سا پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر جسٹ ہم نے جنریٹ انٹرپٹ کا فنکشن یوز کیا ہے یہ جنریٹ انٹرپٹ کا فنکشن 65 فائیو کر رہا اور اگین پھر سے ہم نے جنریٹ انٹرپٹ کا فنکشن یوز کیا یہ بھی انٹرپٹ 65 ہیگس کو انووک کر رہا اب آؤٹ پٹ صرف اس پروگرام کی آپ کو نظر آئے گی پریویس پروگرام کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں نظر آئے گی صرف اس پروگرام کی آؤٹ پٹ نظر آئے گی جب یہ انٹرپٹ فائیو کو انووک کرے گا تو in fact new and sixty five کا فنکشن انووک ہوگا پریویس پروگرام کا نیو اینڈ فائیو کا نیو اینڈ سکسٹی فائیو کا فنکشن انووک ہوگا اس نیو اینڈ سکسٹی فائیو کے فنکشن کے اندر اسٹرنگ ڈسپلے ہوگی اور پھر سے جنریٹ انٹرپٹ کریں گے اگین وہی فنکشن انووک ہوگا اگین وہی اسٹرنگ پرنٹ ہوگی یعنی کہ اس پروگرام کے ریزلٹ میں ہیلو ورلڈ کی اسٹرنگ آپ کے سامنے ٹوائس پرنٹ ہوگی اگر ایک اور دفعہ 65 کو انووک کرتے تو ایک اور دفعہ پرنٹ ہو جاتی آج کے لیکچر کے اندر آئی ہوپ کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے ان میں کوئی زیادہ ڈفیکلٹی نہیں ہے بہت آسان چیزیں ہیں اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی ڈفیکلٹی ہے آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ہم اس کا ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ جواب دیں گے آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بایوس کی سروس کال کرنی ہے تو کس طرح سے کال کریں گے بایوس کی ہو چاہے ڈاس کی ہو کال کرنے کا کوئی فرق نہیں ہے صرف نمبرز کا فرق آتا ہے کہ ڈاس کی سروس جو ہے ٹوینٹی ون ہیکس جس طرح عام طور پہ 21 ون ہیکس یونیورسل انٹرپٹ کہلاتی ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر جتنے بھی سروسز ہیں وہ input output operation perform کر کے دے رہے ہیں کبھی کبھی کسی اور ڈاس کی سروس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے انٹرپٹ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے لیکن majorly most of the input output operation interrupt twenty one hex perform کر کے دے رہی ہے پھر آج ہم نے ایک بایوس کی سروس بھی یوز کی ہے بایوس کی سروس انٹراپ ٹین تھی اور اس کی سروس ہم نے ون یوز کی ہے جس کے اندر کہ ہم کرسر کے سائز کو چینج کر رہے ہیں بایوس کی جو سروسز ہیں یہ ڈیوائسز کے لحاظ سے ہیں جیسے انٹراپ ٹین جو ہے یہ مانیٹر کے لیے ہیں اگر آپ نے مانیٹر کے اندر کرسر کی پوزیشن کو چینج کرنا ہے آپ نے مانیٹر کو کے موڈ کو چینج کرنا ہے ٹیکس موڈ کو چینج کرنا ہے گرافکس موڈ کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے انٹراپ ٹین کو یوز کیا جاتا ہے اسی طرح انٹرپٹ تھرٹین ہے یہ بھی ڈیوائس کے لحاظ سے یہ صرف اور صرف ڈسک کے لیے اس کی آگے کئی سروسز ہیں اگر آپ نے ڈسک کے کسی بلاک کو ریڈ کرنا ہے کسی بلاک کو رائٹ کرنا ہے فارمیٹ کرنا ہے یا واٹ ایور سے جتنے بھی آپریشنس پرفارم کیے جا سکتے ہیں وہ انٹرپ تھرٹین کے انڈر آتے ہیں اسی طرح فورٹین ففٹین اور سکسٹین جو ہیں یہ پورٹس اور میموری کے لیے یوز ہوتی ہیں اگر آپ نے کوئی پورٹ سے ریلیٹڈ آپریشن پرفارم کرنا ہے تو وہ مے بی انٹرپٹ ففٹین کے اندر ہوگا اور اگر کوئی آپ نے میموری سے ایسوسیٹیڈ آپریشن پرفارم کرنا ہے تو وہ می بی انٹرپٹ سکسٹین کے اندر ہوگا لیکن ڈاس کی انٹرپٹ ٹوینٹی ون انٹرس یونیورسل انٹرپٹ ہے اس کے اندر ڈیسک کی آپ کو سروسز بھی ملیں گی اس کے اندر آپ کو کی بورڈ کی سروسز بھی ملیں گی اس کے اندر آپ کو مانیٹر کی سروسز بھی ملیں گی پھر ہم نے آج کے لیکچر کے اندر دوسری جو انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ ہم انٹرپٹ سروس روٹینس کے لیے کس طرح سے کوڈ لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کوئی خود سے اپنی انٹرپٹ سروس روٹین لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا میئرز لینے پڑیں گے میئرز یہی ہیں کہ جو بھی انٹرپٹ سروس روٹین آپ لکھیں ایک تو فرسٹلی میموری ریزیڈنٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کو دوسرے پروگرام کال کر سکیں اور میموری ریزیڈنٹ بنانے سے پہلے جو انٹرپٹ سروس روٹین ہے اس کا ایڈریس آپ کو انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کے اندر رائٹ کرنا پڑے گا انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں اس کا ایڈریس ہوگا تو وہاں سے ہی جب بھی انٹرپٹ انوک ہوگی تو اس کا ایڈریس گیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے انٹرپٹ ایک پروسیجر کی طرح بہیو کر رہا ہے پروسیجر کو کال کرنے کے لیے اس کا ایڈریس ہونا چاہیے لیکن انٹرپٹ کا نمبر اسپیسیفائی کیا جاتا ہے نمبر کی مدد سے ایڈریس کو گیٹ کیا جاتا ہے from the interrupt vector table تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ انٹرپٹ سروس روٹین لکھ رہے ہیں اس کا ایڈریس پہلے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کے اوپر رائٹ کرنا پڑے گا اس کے اندر ہم نے انٹرپٹ نمبر 65 کو تختہ مشق بنایا انٹرپٹ نمبر 65 کے ویکٹر کو گیٹ کر کے بھی دیکھا ہے اس کو سیٹ کر کے بھی دیکھا ہے اور پھر ہم نے ایک ٹی ایس آر پروگرام بنایا جس کے لیے کیپ کا فنکشن یوز کیا ہے یہ T S R program memory کے اندر ریزیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اس پروگرام کے اندر جو فنکشنز تھے وہ بھی ریزیڈنٹ ہو گئے ہیں جس میں ہمارا ایک نیو انٹ کا فنکشن تھا وہ میمری کے اندر ریزیڈنٹ ہو گیا اس کو ریزیڈنٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک انٹرپٹ سروس روٹین کے طور پہ کام کر رہا ہے ایک انٹرپٹ پروسیجر کے طور پہ کام کر رہا ہے تو اس کو میموری میں ریزیڈنٹ رہنا چاہیے اور اس کا ایڈریس ہم نے آئی وی ٹی میں پلیس کر دیا ہوا ہے اگر اس طرح سے کیا جائے کہ اس کو میموری ریزیڈنٹ نہ کیا جائے اور اس کا ایڈریس آئی وی ٹی میں پلیس کر دیا جائے تب کیا ہوگا تب جو آپ کے سامنے ریزلٹس آئیں گے بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوں گے کیونکہ جو انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کے اندر ایڈریس ہم نے پلیس کیا ہے وہ ایڈریس ایک طرح کا ڈینگلنگ پوائنٹر بن جائے گا وہ ایک انٹرپٹ پروسیجر کو پوائنٹ کر رہا ہے لیکن ایسے پروسیجر کو پوائنٹ کر رہا ہے جو کہ میمری کے اندر ایگزٹ ہی نہیں کرتا تو اگر وہ پروسیجر میموری کے اندر ایگزٹ نہیں کرتا اور اس انٹرپٹ کو انووک کیا جاتا ہے تو کسی قسم کے ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے پھر ہم نے انٹرپٹ سکسٹی فائیو کے لیے ایک پروسیجر لکھا اس کو میمری کے اندر ریزیڈنٹ کیا میموری کے اندر ریزیڈنٹ کرنے کے بعد ایک کسی دوسرے پروگرام کے تھرو ہم نے اس انٹرپٹ نمبر سکسٹی فائیو کو انووک کیا اس انٹرپٹ نمبر 65 کے انووک ہونے پہ انٹرپٹ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوا ہے انٹرپٹ فنکشن کے ایگزیکیوٹ ہونے پہ جو آپ آؤٹ پٹ آپریشن پرفارم کرنا چاہتے تھے وہ put output operation perform ہوا ہے اگلے لیکچر کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اسی انٹرپٹ 65 کو آگے ایکسٹینڈ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ انٹرپٹ 65 کے لیے اگر مزید سروسز ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو کیسے یوز کریں گے اس کے علاوہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی انٹرپٹ کو آپ نے انٹرسپٹ کرنا ہے اس کے لیے ٹرم انٹرسپٹ کی بھی یوز ہوتی ہے اسٹیلنگ کی بھی یوز ہوتی ہے ہک کی بھی یوز ہوتی ہے تو انٹرپٹ ہکس یا انٹرپٹ اسٹیلنگ یا انٹرپٹ انٹرسپٹس کو ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے کہ انٹرپٹس کو کس طرح سے انٹرسپٹ کیا جا سکتا ہے انٹرسپٹ کا مطلب سمپل یہ ہے کہ اگر ایک